جناب سہل اپنے والد معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھانے کے بعد یوں دعا کرے الحمد للہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة حمد اس اللہ کی جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری کسی کوشش و قوت کے مجھے یہ رزق عنایت فرمایا تو اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں فرمایا اور جو کوئی کپڑا پہنے پھر یہ دعا کرے الحمدللہ کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا حمد اس اللہ کی جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور بغیر میری کسی کوشش اور قوت کے مجھے یہ عنایت فرمایا تو اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تیئیس